إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم لوگ آج کے دن اپنے दिन مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں وہ اور ان کی بیویاں बीवियां میں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں مہربان پروردگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اہل جنت پر انعامات جنتی لوگ میدان قیامت سے فارغ ہو کر جنتوں میں بسد اکرام وہ بے ہزار تعظیم پہنچائے جائیں گے اور وہاں کی گناہ گن نعمتوں اور راحتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ کسی دوسری جانب نہ التفات ہوگا نہ کسی اور طرف کا خیال یہ جہنم سے اور جہنم والوں سے بے فکر ہوں گے اپنی لذتوں اور مزے داریوں میں اس قدر مسرور ہوں گے کہ اور ہر ایک چیز سے بے خبر ہو جائیں گے نہایت حشاش بشاش ہوں گے کواری ہوریں انہیں ملی ہوئی ہوں گی جن سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے طرح طرح کی راگ راگنیاں اور خوش آوازیاں دل فریبی سے ان کے دلوں کو لبھا رہی ہوں گی ان کے ساتھ ہی اس لطف و سرور میں ان کی بیویاں اور ان کی حوریں بھی شامل ہوں گی جنتی میوے دار درختوں کے ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں با آرام تختوں پر تکیوں سے لگے بے غمی اور بے فکری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہمانداری سے مزے اٹھا رہے ہوں گے ہر قسم کے میوے بکثرت ان کے پاس موجود ہوں گے اور بھی جس چیز کو جی چاہے جو خواہش ہو پوری کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام ہی سلام ہے خود اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے سلام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سور احزاب کی آیت نمبر چوالیس میں فرمایا تحیت ہم یوم القن سلام ان جنتیوں کا تحفہ جس روز اللہ تعالیٰ سے ملیں گے سلام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور رب فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنتی یہی معنی ہیں اس آیت سلام ال قول جنتی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے کسی نعمت کی طرف وہ اس وقت آنکھ بھی نہ اٹھائیں گے یہاں تک کہ حجاب حائل ہو جائے گا اور نور و برکت ان کے پاس باقی رہ جائے گی یہ روایت گو کے وائف ہے لیکن دوسری سندوں سے ثابت ہے الحمد للہ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب دوزخیوں اور جنتیوں سے فارغ ہوں گے تو ابر کے سائے میں متوجہ ہوں گے فرشتے اللہ کے ساتھ ہوں گے جنتیوں کو سلام کریں گے اور جنتی جواب دیں گے محمد ابن قعب القرضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے فرمان سلام ان قولم میں موجود ہے اس وقت اللہ فرمائیں گے مجھ سے جو چاہو مانگو یہ کہیں گے پروردگار سب کچھ تو موجود ہے کیا مانگے اللہ فرمائیں گے ہاں ٹھیک ہے پھر بھی جو جی میں آئے طلب کرو یہ کہیں گے بس آپ کی رضا بندی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو میں تمہیں دے چکا اور اسی کی بنا پر تم میرے اس مہمان خانے جنت میں آئے اور میں نے تمہیں اس کا مالک کر دیا جنتی کہیں گے پھر اے اللہ ہم آپ سے کیا مانگے آپ نے ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم میں سے ایک شخص کل انسانوں اور جنوں کی دعوت کر سکتا ہے اور انہیں پیٹ بھر کر کھلا پلا اور پہنا اڑا سکتا ہے بلکہ ان سب کی ضروریات پوری کر سکتا ہے اور پھر بھی اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی میرے پاس اور زیادتی ہے چنانچہ فرشتے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئے نئے تحفے لائیں گے یہ روایت تفسیر میں جریر قبری کی ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ اس روایت کو بہت سی سندوں سے لائے ہیں واللہ اللہ